صلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤد باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلن صلاة و نسک و محیاء و ماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسان یفقہ قولی آمین یا رب العالمین ارے ساتھی نعیم صاحب نے جو مجھے لقب دیا ہے پتا نہیں انہوں نے کب سوچا تھا یہ ابھی ابھی سوچا انہوں نے یہ پہلے سے سوچا ہوا تھا بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی بات کی مثال دینے کی وہ اس کے مطابق ذہن میں آتی ہے تو نکل جاتی ہے اس کی پلاننگ نہیں ہوتی کہ یہ مثال دینی ہے یا نہیں دینی لیکن بہرحال میں اس قسم کے اس کے لقب کے قابل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عجب سے بچائے اور نظرات کو غلوب سے بچائے مجھے پہلی دفعہ جس بندے نے حافظ کہا تھا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ٹائم بھی یاد ہے جگہ بھی یاد ہے اور مجھے بخار چڑھ گیا تھا پہلی دفعہ جب انہیں حافظ کہا لیکن اب تو بڑے بڑے لقب ملنے شروع ہو گئے سو چالیس لیکن بہرحال وہ پہلی دفعہ جب مجھے حافظ جس جی صاحب نے کہا تھا تو وہ میرے لیے بہت بڑا شوق تھا حافظ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی الفاظ کو حفظ کرنا تعلیمات کو حفظ کرنا حفظ کا مطلب ہے حفاظت کرنا ان کی تو یہ کہلانا کہ حافظ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اگر حافظ بنا دے تو کیا کہنے اس کی ایک ہوتی ہے ایک چیز کی رسم اور ایک ہوتا ہے ایک رویہ یا عادت عادت آدمی کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے اور رسم جو ہے وہ کبھی کبھی چھولے کی طرف بٹکتی ہے اور ختم ہو جاتی رسم رسمیں کل رسم مہندی اس کے بعد بے شک چتر پریٹ ہو لیکن وہ رسم ہو چکی رسم بسم اللہ اچھا اور بہت ساری رسمیں ہمارے لیکن رسم کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار کرنے والی چیز جو ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہے اور وقت ختم ہوتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جسے کہا گیا کہ رہ گئی رسم اذام روح بلالی نہ رہی تو اب وہ ایک رسم ہے رسم ہوتی ہے ایک خاص وقت کے لیے قربانی رسم نہیں ہے قربانی ایک رویے کا نام ہے قربانی ایک عادت کا نام ہے اور اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عادت ہی ڈالنا چاہتا ہے جس طرح وہ لکھا ہوتا ہے نا پیپسی کے ڈبے پر یا عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے ڈرنک ورلڈ کپ پیٹ world cup sleep world cup یہ قربانی وہ چیز ہے رات کو سونا دن کو یہ عادت بن جائے جب کوئی چیز کسی کی عادت بن میں نے کھلاڑیوں کو دیکھا جب بال نہیں ہوتا تو وہ ہوا میں ایسے ہی نا خیالی طور پر اسپن کرواتے رہتے بال کو بہت سارے پتھروں سے بھی بعض دفعہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک چیز عادت بن جائے بندے کی رویہ بن جائے آپ دیکھیں ہم زبا کرتے ہیں جان لیتے ہیں جان اس کی گئی ہے گردن اس کی کٹی ہے جنت ہماری کھڑی ہو گئی اس کو کہتے ہیں کہ دکھ جیلے بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں جان کس کی گئی تکلیف کس کو ہوئی اور پھولے کون نہیں سمارا میں کیوں آپ کے اندر بھی جان ہے اس کے اندر بھی جان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جان جو ہے یہ اہم ہے لہذا اس جان کو سیکریفائی کر دینا چاہیے اس کے بینیفٹ کے لیے سمجھ لگی کہ نہیں لگی ایک جان لی آپ نے کیوں لی ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو ذبح نہ کرو بلکہ کسی نے بھی ذبح کیا ہو تو مت کھاؤ ایک جان ہے اگر تمہارا پیٹ اب بھی تو یہی ہے نا کہ اگر ایک آدمی کا پیٹ ایک جان لینے سے بھر سکتا ہے تو سو جان لینا درست نہیں ہے سو چڑا مت کھاؤ ایک مرغی کھا لو یار سو جانے مت لو یہ ہے نا بلا تصرے سے پھر قتل قتل میں بھی اسراف مت کرو یعنی اگر ایک جان لے کر تیرا پیٹ بھر جاتا ہے تو سو جانے مت لو وہ چیز پکڑو جس کو بیٹھ کے پاس ایک ڈمبا کاٹ کو سو آدمی کھا لے گا بجائے اس کے کہ دس من مرغی لو جناب والی اتنی جانے تو ضائع کرو اس کے لیے تو کوشش کرو کہ کم سے کم جان لو وہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جان مات ہی لو سبز گاس پر بھی مت چلو وہ بھی جاندار ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہو جو ٹہنیاں لگائی تھی عذاب والی قبر پر کیا تو جب تک یہ ہری رہیں گی یعنی جب تک اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی پروردگار اس کے اس کو معاف کر دیں گے عذاب کو سسپینڈ کر دیں گے یہاں تسبیح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے وہاں عذاب دینے سے کہ ایک طرف تو میری تعریف ہو رہی ہے اور دوسری طرف میں چتر پلیٹ ان کو کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات میں ایک واقعہ آتا ہے تفسیر ہے جس میں انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں عذاب ہو رہا تھا کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے گزرے تو وہ جو صاحب قبر تھے وہ اچھے حالوں میں تھے ہمارے تیسرا السلام کو ذرا تعجب ہوا اس لیے کہ وہ یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ اس نے نماز پڑھی ہوگی یا اس نے توبہ کی ہوگی یا روزے رکھے ہوں گے یا جہاد پر گیا ہوگا اس لیے تو وہ تو سب کچھ بند ہو چکا ہے یہ بندے کے حالات کیوں تبدیل ہو گئے کیا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ میں جب پچھلی دفعہ قبر کے پاس سے گزرا تھا تو یہ صاحب جو عذاب میں مبتلا تھے اور اب جو میں گزرا ہوں تو بڑے اچھے حال میں تو اللہ نے فرمایا اس جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اس کا بچہ پیدا ہوا آج وہ بچہ مدرسے گیا ہے اس نے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے حیا آئی ہے جس کا بیٹا میری تعریف کر رہا ہے میں اس کے باپ کو یہاں عذاب دوں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کو ختم کر کے تو اللہ تعالی بادشاہ ہے نا جو چاہے قانون بنا سکتا تو کہہ سکتا سبز گھاس پہ بھی مت چلو لیکن اللہ نے یہ دیکھا کہ گوشت صرف پروٹین کی وجہ سے نہیں کچھ اور خصوصیات کی وجہ سے بھی ہمارے لیے ضروری ہے لہذا کہا گیا کہ جی یہ جان ضروری ہے لہٰذا اس جان کی خاطر اس کو قربان کر دیا جائے اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہی رویہ ہمارا اللہ کے بارے میں بھی ہو جو چیز بھی سامنے آئے بندہ کہے قیمتی ہے پیاری ہے لیکن رب سے زیادہ نہیں رب کے لیے اس کو قربان کرنا چاہیے وقت ہے اولاد ہے مال ہے بہت سارے بینیفٹس ہیں بندہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ اتنا منافع ہو جائے گا مشورہ دینے والے بھی بہت ہوتے ہیں کہ میں نہیں یار رب ناراض ہو جائے اب اگر میں منافع لیتا ہوں تو رب کی ناراضگی کو مول لیتا ہوں اور اگر رب کو راضی رکھتا ہوں تو مجھے اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے لہٰذا میں دونوں کو تو نہیں رکھ سکتا کسی نہ کسی کو تو چھوڑنا پڑے گا اس وقت جو چیز اس کو عزیز ہوتی ہے اس کو وہ پکڑے رکھتا ہے اور جو اب دیکھنا بچہ ضد کر رہا ہے اس کے پاس دو کھلونے اور بھائی ضد کر رہا میں نے لینا ہے تو بچہ دونوں کو دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے نا کہ اب اما جان تو نہیں چھوڑے گی اس نے لازم یہ کھلونا لے کر دینا تو کوشش کرتا ہے کہ وہ جو ٹوٹے والا جس کے چار کی بجائے تین پہ یہ رہ گئے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دے دے جان اچھا کہتا اچھا اچھا یہ بھائی کو دے دو جب سیکریفائز کرنا ہی ہے تو پھر کہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون سا اس وقت بندہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے اللہ اہم ہے یا وہ منافع اہم کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے منافع لے لیتے ہیں اب اگر وہ دمبا کاٹ بھی دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چیٹ کیا جا سکتا ہے کبھی نہیں اللہ رحم اللہ اللہ کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا تم میرا دمبا کاٹ کے اور یہ سمجھو کہ آپ تم اللہ کے گڈ بکس میں آگے نہیں وہ تمہارا ڈے ٹو ڈے رویہ دیکھتا ہے اگر نالک بچہ ایک دن سارے سوال صحیح بھی کر لے تو ٹیچر کو پتا تو اس کی کاپی بری ہوئی ہے پیچھے آج اگر یہ کر کے بھی آیا تو لگتا ہے دوسری لکھوا کے لایا ہوگا یعنی ٹیچر کو تو چیز نہیں نا اسٹوڈنٹ کر سکتا وہ تو پتا ہوتا ہینڈ رائٹنگ اس کی نہیں ہے بھائی یہ اس کا رویہ نہیں ہے یہ کسی اور نے کر کے دیا اس کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہوا مکم اس انشا کو من اللہ وہ اس وقت سے تمہارا واقف ہے جب تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا تھا وہ از ان تم اجنت تم فی بتونے اما اور جب تم اپنی ماؤں کے رحم میں جنین تھے وہ اس وقت بھی تم سے واقف تھا پلاس تو سکو انفو اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف مت بیان کرو اس سے بڑھ کر تمہارا اور کوئی واقف نہیں ہے لہذا اگر کوئی آدمی سمجھتا اپنی نماز سے اپنے روزے سے اپنی حیت سے اپنے جدے سے اپنے کلے سے اپنے امامے سے وہ اللہ تعالیٰ کو چیٹ کر سکتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے یہ رویہ دیکھتا بعض لوگ ہوتے ہیں مہینے بعد ایک دفعہ برش کر دیتے ہیں جب کہیں جانا وانا ہو تو پھر جب ڈاکٹر پوچھا تو جی برش تو کر دے گا تو کر دیں اس کو تو برش کرنا نہیں ہوتا صبح شام کریں کر کے سوئیں پھر اٹھے تو صبح کریں تاکہ وہ وہاں محل جمین آپ جمی محل پہ آپ نے مہینے کے بعد ایک دفعہ پھیر کے اس کو برش کرنا کہتے ہیں جی برش کرتے ہیں جی قربانی سال بعد آپ نے دمبا کرا دیا اس میں سے اب تو باہر کسی کو کوئی دینا ہوتا ہے یا دینا بھی ہوتا ہے تو اسی کو دینا ہوتا ہے جس نے آپ کو دیا ہے پہلے پوچھتی ہیں واضح بے فلانے کے ہمارے گھر بھیجا تھا وہ کہتا ہاں بھیجا تھا وہ کہتے ٹھیک ہے ان کے گھر بھیج دو بھائی یہ تو کئی لائے کو نہ بین لاتے بینا لگنی کو یہ تو قربانی دینے والوں کو گھروں میں ہی گوشت کھا رہا ہے جس کو استطاعت نہیں تھی بیچارے کو دینے کی وہ تو بھوکا مر رہا ہے انہیں یہ چاہیے کہ جب پتہ کر لے کہ فلاں صاحب نے قربانی دی ہے تو کنفرم ہو جائے کہ اس کا مطلب ہے ان کے پاس ہے کھانے کو ان کی عید ہو گئی ہے اس کے گھر میں دو جس نے قربانی نہیں دی لیکن ہمارے یہاں یہی ہوتا کہ ہمیں دیا لہٰذا پلٹا کے تھوڑا سا اور دو چار بوٹیاں ڈال کے اس میں بھیج دوں کے یہاں واپس بھیج دیتے سال کے بعد یہ کر لینے سے ہم قربانی دینے والے نہیں قدم قدم پر ہم سے قربانی مانگی جاتی ہے ہر لمحہ قربانی کا ہوتا ہے ہم جب سرخ اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو قربانی مانگی جاتی بعض جب دے تو سرخ اشارے میں بھی نکل جاتے ہیں ایک ایک لمحہ قربانی کا ہے لما ایک ہے کام ہم نے دو کرنے ہیں قبر ایک ہے دو بندے ہیں تو ان میں سے جو اہم ہوگا ہم نے وہ کرنا ہے دوسرے کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اس میں سے نہیں جا سکتا اب کس کو چھوڑا کس کو ہم نے رکھا ہے قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے وہ صرف قربانی کا حساب ہونا ہے بس سمجھا جو حساب کتاب ہونا ہے نا قدم و خف اس دن انسان کو پتا چل جائے گا اس نے کس کو پرائرٹی دی تھی کس کو اس نے پیچھے رکھا تھا بس یہ پرائرٹیز کا ریزلٹ آؤ تو میں قیامت کے دن اس کا نام اشر نشر ہے اس حساب سے انہوں نے میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں اپنے مرشد کے پاس کافی اچھا رہے ہوئے تو انہوں نے مجھے سے کہا کہ بھائی اسمار صاحب کے پاس رہا ہوں تو جاتے کوئی خاص نصیحت گا کوئی پتے کی چیز کہ جو کرتے دیکھا مجھے جو میں تمہیں یہاں کرواتا رہا ہوں کے کرو کل پھر بھی کوئی خاص ان کا خاص ایک ہی ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس کو اللہ پر ترجیح نہیں دینی اس نے کہا جی تو بس تخبار ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے نف کو اللہ پر ترجیح دے چلے گئے لنگر سے انہوں نے جو لینا تھا وہ زیادہ راہ لیا راستے میں جب چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہوا کھانا کھانے لگے بیٹھ کے تو کوئی مانگنے والا آ گیا اس نے کہا دو اللہ کے نام پر آج انہوں نے دیکھا روٹیاں جنی دو پراٹھے تھے روٹی تھی انہوں نے سوکھی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی پراٹھے کھا لیے بات آئی گئی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کے مرشد کو خواب میں دکھا دیا کہ صاحب یہ آپ کی نصیحت اور وسیعت کا اثر ہوا ہے یہ صاحب جب پلٹ کے آئے سال دو چار سال کے بعد حضرت جی کے پاس سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا منہ پھیر لیا جی، تو کیا گستاخی ہو گئی آپ ناراض ہو گئے ان کا تو نے بڑے اصرار کے ساتھ مجھ سے ایک نصیحت مانگی تھی اور میں نے تو انہیں کہا تھا کہ کبھی بھی اپنے نفس کو اللہ پر ترجیح نہیں دیں اور تو گھر جانے تک مجھ پر عمل نہیں کر سکا اللہ تعالی نے تیرا سارا معاملہ مجھے خواب میں دکھا دیا کبھی جی جی ہوا کیا ہے چلے جب تم یہاں سے گئے تم کھانا کھا رہے تھے جی پھر ایک فقیر آیا جی اس نے تمہیں کیا کہا اللہ کے لیے دو تو اللہ کے لیے روٹی لینے آیا تھا تم نے اللہ کو کیا دیا تھا سوکھی روٹی خود کیا کھائے پراٹھے ترجیح دی ہے کہ نہیں دی وہ جو دیگ پکانے والا ہوتا ہے پوری دیگ نہیں الٹتا وہ ایک دانا اٹھاتا ہے اور پوری دیگ کا حساب لگا لیتا گلی یا نہیں گلی اللہ شریف حساب اللہ تعالیٰ بڑا سریل حساب ہے وہ تیرے کریکٹر کا ایک دانا اٹھا کے تمہیں بتا سکتا تم کیا ہو یہ تم ہو ابھی تو صاحب گلا کر رہے تھے کہ جی ہم وہاں گئے اسٹیٹس میں تو ہمارے ساتھ یہ رویہ ہوا میں بزنس مین ہوں بزنس مین کا بیٹا ہوں اور میری اس طرح سے تلاشی لی جا رہی ہے اور میں آتا جاتا رہتا ہوں یہاں اور آپ مجھے جانتے ہیں بھائی فیس آپ مجھ سے اگر میں آپ سے واقف ہوں پھر بھی آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں کبھی بہرحال ایک روٹین ہے آپ کے سے گزرنا پڑے گا جب انہوں نے زیادہ چلا نہیں آپ یہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں اور ڈینگ کر رہے ہیں ان کا صبر کیجیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ لوگ کیا ہیں آپ صبر کریں اب ان کو وہ دکھا رہے ہیں کلوز سرکٹ ٹی وی پہ کیمرے لگے ہوئے مانیٹر ہو رہا ہے پورا ایئرپورٹ وہاں کولڈ ڈرنکس کی مشینیں لگی ہوئی دو پاکستانی ٹالتے ٹالتے جناب بیلوار ہیں آ کے انہوں نے کوائن ڈالا اس کے اندر مشین کے اندر گلاس نکلا اور اس کے اندر کولڈ ڈرنک گرنا شروع ہو گئی دونوں نے فورن اسٹرا نکالے پینا شروع کر دیا اب اس مشین کی تکنیک یہ ڈینٹسٹ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ویٹ پورا ہوتا ہے تو وہ ایٹومیٹک بند ہو جاتا ہے اس کا جب تک ویٹ پورا نہ ہوتا تب تک وہ اس کا پانی کا سرکٹ بند نہیں ہوتا انہوں نے ویٹ نہیں پورا ہونے دیا دونوں نے پیٹ بھر کے پیا اس کو اور وہ چلتا رہا جب پی چکے اس کے بعد وہ گلاس فل ہوا اب دونوں ایک دوسرے کو او یار تم پیو تو کہو یار میں پارک تم پیو اس نے کہا یہ ہے تم پاکستانی یہ ہے تمہارا کریکٹر اور انہوں نے گنا بھی محسوس نہیں کیا ہوا ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کافر سے سود لے لو گنا کوئی نہیں ہے یہ غلط چیز ہے سود سود ہے لا تاقل الربا یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سے مت کھاؤ یہ کھائی یہ بری چیز ہے بدکاری غیر مسلم سے بھی بری ہے مسلمان سے بھی بری ہے لیکن ہمارے یہاں انہوں نے پتا نہیں کیا زمانہ تھا وہ اور کیا مجبوریاں تھیں ان کو اور کیا اس وقت کا ٹرن آؤٹ ہوگا ان کا چودہ سو سال ہم بھی تو چڑھے رہے ہیں نا جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے اس زمانے میں انہوں نے بنا دیا کہ کافروں کے ساتھ جو مرضی ہے کرو اس پہ کافی دلچسپ بحث بھی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں سیدوں کی آپس میں اس پہ و کتابیں آپ پڑھیں گے تو صحیح سینس اس کو سمجھ لگے گا اب وہ سمجھتے ہوں گے ہم کافروں کو نقصان پہنچا نہیں آپ کے اخلاقیات کو نقصان پہنچ رہے ان کا اس سے کچھ نہیں ہوتا مونچھی مونڈنے سے وزن کم نہیں ہوتا آپ کے یہ کولڈ ڈرنکس پینے سے وہ نہیں مرے گا آپ کا اخلاق برباد ہو گیا یہ وہی بات ہوئی جو اجاز بن یوسف نے کہا تھا حضرت اسما سے میں نے تیرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی گا میرے بیٹے نے تیری آسبت خراب کر دی ہماری آکبت خراب ہوتی لہذا قربانی نام ہے ایک رویے کا جو دن رات جاری رہتا ہے اور ہر لمحہ جاری رہتا آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزت حاصل تھی مکے کے اندر اسادق و کہلاتے تھے اور آپ وہ ہستی سے کہ جن پر تمام کا اتفاق تھا کہ کسی بھی معاملے میں ان کو آپ جج مقرر کر لیں ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں یہ کبھی کسی کی طرفداری نہیں کرتے ہمیشہ عدل سے فیصلہ کرتے ہیں حکمت والے ہیں عقل والے ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت دی اور پتھر پڑنے شروع ہوئے بچے گلیوں میں تالیاں بچاتے ہوئے پیچھے چلے مجنون اور شاعر کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے والی عزت کو سیکریفائی کیا نا اس کی قربانی دی تو پتھر کھائے نا اور مجنون کہلوایا اگر یہ چاہتے کہ یہ کافر اسی طرح عزت میری کریں تو آپ کو مداحنت کرنی پڑتی نا اگر میں یہ چاہتا ہوں سارے مجھے کاری صاحب کہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کو مجھے مداحنت کر کے راضی رکھنا پڑے گا ان کی فیور کے خطرے دینے پڑیں گے ان کے غلط کو غلط نہیں کہوں گا میں کہ یار یہ تو مجھے کاری صاحب کہتا ہے ساری نمازیں میرے پیچھے پڑتا ہے لہٰذا کوئی ایسی بات نہ کروں کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹا تو میری عزت ٹوٹ جائے گی یہ مجھے کاری صاحب کہنا چھوڑ دے گا ناراض ہو جائے گا یہ بات حضور کو اس وقت سمجھائی گئی تھی کچھ لوگ عقل مند تھے جنہوں نے یہ کہا تھا اچھی بلی آپ کی ایک طور بنی تھی یہ ایک دعوت لے کر آپ کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے سمجھا وہ رفان اللہ کا ذکر نبی میری دعوت دینے کے بعد تیرا ذکر گرا نہیں ہے تیرا ذکر بلند ہو گیا ہے جس جگہ میرا ذکر آئے گا وہاں آپ کا ذکر آئے گا اذان میں اشد اللہ الہ اللہ تو اشد اللہ محمد رسول اللہ بھی کلمے میں لا الہ الا اللہ ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے اقامت میں شامل کیا نماز میں شامل کیا نالا کا ذکر گرا نہیں ہے بلند ہوا تو بازار کچھ لوگوں کو وقتی طور پر وہ محسوس ہوتا ہے تو اس وقت بھی آدمی ایک حق بات کہنا چاہتا ہے اور آدمی نہیں کہتا کہ یار اس سے میری عزت کو بٹا لگ جائے گا میری جو پاپولرٹی اس کے اندر کوئی کمی آ جائے گی ہر لمحہ آپ کو یہ سوچ قربانی والی سوچ اور وقت گزر جاتا ہے فیصلہ اگر آپ کی عادت ہوگی تو آپ فوری فیصلہ کر سکیں گے صحیح طرح ورنہ آپ سوچتے رہیں گے اور وقت نکل جائے گا اگر آپ دیکھیں جب ڈرائیور مائر ہو جاتا ہے گاڑی چلانے میں تو وہ باتیں بھی کرتا رہتا ہے فون پہ لوکیشن بھی پوچھتا رہتا ہے اور بھی چلتا رہتا ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کے پاؤں اس کی نظر کام کر رہی ہوتی ہے اسپیڈ کی سوئی کے مطابق اس کا گیئر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے اور پتا بھی نہیں اس کو چلتا وہ گاڑی کھڑی کرتا ہے اور گاڑی گیئر میں پہلے گیئر میں لے آتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا میں پہلے گیئر میں گاڑی لے آؤں کیوں یہ اس کی عادت بن چکی ہے جب قربانی انسان کی عادت بن جاتی ہے تو وہ کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قدم قدم پر لی گئی عادت ان کی قربانی ہو گئی تھی لہذا یہ قربانی کیا ہے سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے باپ چھوڑا سلام علیک باپ نے آپشن رکھا تھا نا کالا راگ بن انت انالیہ یا ابراہیم لم علم تن سہی نہ ارج من کا وہ جرنی ملیا یا دعوت چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے کالا سلام ابا جی اللہ حافظ نہیں یعنی کہ میں دعوت کو خدا حافظ کہتا ہوں میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ابو مجھے بچپنا یاد ہے آپ نے مجھے اٹھایا تھا مجھے کھلایا نہیں میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کو نہیں چھوڑ سکتا کالا سلام پھر اللہ کا ربی میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا لیکن بھارت آگ میں ڈالے گئے ڈیمانڈ تک نہیں کی کہ کیا چاہیے کالا کالو کالا کالا کالو کالو یہی ہے نا اس واقعے میں پھر آیا کلنا پھر ہم نے کہا یا نارو کونی بردن و سلام نا ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور زیادہ ٹھنڈی نہیں نمونیا نہ ہو جائے سلامن نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی کلنا کیوں کہا مناظرہ ہو رہا ہے رب سن رہا ہے ایک آدمی جان کی پرواہ نہیں کرتا انہوں نے اس لیے آگ لگائی تھی کہ بچہ ڈر جائے گا اس کے بعد باقی سب کے منہ بند ہو جائیں گے نپ انڈی بٹ اس کو ڈرا دو نوجوان کو باقی سارے ڈر جائیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا فشرج بے ہم ہوں اے نبی یہ لوگ اگر تمہیں میدان جنگ میں مر جائیں ان کو اتنا مارو ان کو اتنا مارو فشرت بے ہم ہوں جو ان کے پیچھے وہ ڈر سے بھاگ جائیں ایک آدھ کو پکڑو کہتے نا کبا اگر مار کے آپ لٹکا دیں پھر وہاں کبے نہیں آتے فشرد بہم من ہند ان کا پروگرام یہ تھا ارادو بہی کئی دن قرآن کہتا ہے وہ فزیکلی ڈالنا نہیں چاہتے تھے وہ ڈرانا چاہتے تھے وہ چال چل رہے تھے ایک پولیٹیکل چال کسی کو مقدمے میں پھنسا دو کسی کو نیب کے حوالے کر دو کسی کو فلاں کے حوالے کر یہ ساری سیاسی چالیں ہوتی وہ چال چلنا چاہتا تھا یہ توبہ کر لے گا باقی لوگ سوچیں گے بھی نہیں سر اور جب انہوں نے ڈال دیا یا انہوں نے آگ پیش کر ابراہیم نے چھلانگ لگا دی اس وقت چال الٹی ہو گئی فجالنا ہوب الختری نام نے انہیں کو گاٹے والا بنا دیا جب لوگوں نے دیکھا اپنے عقیدے سے اتنا اس شخص کو پیار ہے اور اپنے رب پر اس کو اتنا اعتماد ہے کہ آگ میں چلا گیا تو نمرود کی بیٹی سمیت بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو چال الٹی پڑ گئی امداد کا سلام علیک وطن کو بھی سلام کر دیا پھر کہاں گئے سفر کر کے پھر کہاں سفر کر کے گئے پھر کہاں گئے پھر بیٹا بیوی کتنے نام ساد آلات فرمایا چھوڑ چھوڑ دیتا یعنی یوں تلے بیٹھے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دے اور یہ پورا کرے یعنی ان کا تو حال وہ ہو چکا تھا وہ یہ قدم قدم بلائے میں وہ کہتا نا میری آفیت کے دشمن مجھے چین آ چلا ہے میری عافیت کے دشمن مجھے چین آ چلا ہے کوئی اور زخم تازہ کوئی اور ضرب کاری وہ کوئی آرام آنے لگتا تھا چار دن سکون سے گزر جاتے تھے ان کو خود خود نہیں لگ جاتی تھی کیا بات اللہ امتحان کو نہیں دے رہا ناراضگی تو نہیں ہوگی لہذا عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے میں قرآن حکیم نے جن جن الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا ہے فرمایا وزیب عجیب صلاح ابراہیم اور رب حبی کل ماتن جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بے کل ماتن اپنے احکامات سے حکموں سے فاطم مہون نے اس نے پورا کر دکھایا یہ کرو کر دکھایا باپ چھوڑو چھوڑ دیا بیٹا چھوڑو چھوڑ دیا وطن چھوڑو چھوڑ دیا کالآ جائے کل سے ماما فرمایا میں تمہیں نو انسانیت کا امام بنانے جا رہا ہوں تو یہ امامت جس پہ ہم فائز ہیں یہ تو قربانیوں کی پیداوار ہے بابا تم امامت دنیا کی مانگتے ہو اور قربانی سال میں ایک دینا چاہتے ہو بس تو قدم قدم بلائے ہیں تو قدم قدم قربانی ہے جس بات کی قربانی ہے ایسا کی قربانی ہے مال کی قربانی ہے جان کی قربانی ہے گولز کی قربانی ہے لوگ ہدف آپ کے سامنے دو ہدف رکھے گئے ہیں تین رکھے گئے ایک اما نے رکھا ہے ایک بیوی نے رکھا ہے ایک آپ نے پہلے سوچا ہوا ہے ایک آپ کا دین لا کے آپ کے سامنے رکھتا ہے یہ کام کرنا ہے آپ سارے طرف کہتے ہیں یہ ہو گئے تو ہو گئے ورنہ اصل کام یہی ہے جب آدمی بازار جاتا ہے نا تو پھر گھر سے فرمایا اچھا یہ بھی کرتے ہیں نا صاحب یہ بھی کرتے بندہ کہتا ہو یہ کام پہلے کرنا میں نے اپنے دان دکھانے ڈاکٹر برنی صاحب کو اس کے بعد پھر یہ بھی ہو جائے گا اگر یہ ٹائم میں پورا ہو گیا نہیں ہوا تو اصل گول کیا ہے میں نے دندان ساز کے پاس جانا ہے بابا یہ ہے اصل گول بابا میں نے دین کا کام کرنا اس کے بعد یہ آپ کے بھی لہرے پورے ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں قربان کرنا پڑا تو میں اس کا ٹائم قربان نہیں کروں گا میں یہ ٹائم قربان کروں گا آپ کے پاس بجٹ کم ہو جاتا ہے تو آپ کو مختلف مدوں میں پیسے دیے گئے ہوتے ہیں کہ اس کا کپڑا لانا ہے اس کی سبزی لانا تو اس وقت آپ کون سی مد قربان کرتے چار پیسے زیادہ ہوئے دن میں پچاس درم زیادہ دینے پڑ گئے آپ کو تو آپ ان میں سے جو کم اہم ہوگا اس کے پچاس در مدر لگائیں گے نا یہ قربانی ہے بابا قدم قدم پر گھریلو معاملات میں قربانی ہے ہمارا ہدف کیا ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا بتاتی ہے جب آپ نے ہدف کو سمجھ لیا اس کے بعد کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی مزدوری کی ہے فاقہ آ گیا ہے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ذرا گروی رکھتی دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا نبی کی بیویاں بھی اللہ تعالیٰ نے چن کے دی تھی شاہ فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی کوئی عورت دنیا میں نہیں جس کے ساتھ لفظ نسا لگتا ہے نہ تم سے پہلے کوئی ہوئی ہے نہ تمہارے بعد کوئی ہونی ہے نہ ٹکئی کے دیکھو تقوی کو ضرب نہ لگے تکوا قائم رہے کہیں تم اس سے مغرور نہ ہو جاؤ تمہارا مقام نبی مردوں کے اسوا ہے نبی کی بیویاں عورتوں کا اسوا ہے نبی کی شخصیت مردوں کے لیے مومنوں کے لیے سٹینڈرڈ شخصیت ہے جس طرح سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے اور ہر گھڑی اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے نبی کی بیویوں کا کردار نبی کی بیویاں عورتوں کے لیے اسٹینڈرڈ کریکٹر ہیں ان کو اپنے کردار کی سوئیاں نبی کی بیویوں کی سوئیوں کی طرح کے ساتھ ملانی چاہیے تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی کریکٹر ہیں ان کو اپنے کردار کی سوئیاں نبی کی بیویوں کی سوئوں کی طرح کے ساتھ ملانی چاہیے تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی چہرے سے بھوک پڑی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھوکے ہوتے تھے اور اس چہرے کو دیکھ ایک ساتھ گھر جاتے اور جا کے کہتے ہیں مجھ سے نبی کی بھوک دیکھی نہیں جاتی آپ کے چہرے سے زور ٹپک رہا ہے اور وہ کہتی ہے یہ چھوٹی سی بکری سی ہے اس کو آپ جبا کر لیں اور آتا تھوڑا سا اس کو میں گوند لیتی ہوں آپ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو سکھاتا تھوڑا تو کان میں یہ بات کہنا سامنے میں جا کے اعلان کرنا تاکہ عزت رہ جائے سمجھے پورا لشکری آ جائے انہوں نے جا کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات کہہ دی کہ اللہ رسول میرے گھر والے نے چھوٹی سی بکری کی ہم نے آپ کے لیے جگہ کی اور تھوڑا سا آتا یہ بنایا کہ آپ جو چند ساتھی ساتھ لینے ہیں وہ لے کر دیا بھائی ہماری دعوت کر دی ہے فلاں صاحب نے اور ہم روٹی کھانے وہاں چلیں اب سارا جناب وہ لشکر کا حصہ بن گیا اور وہ باری باری سارے جا رہے ہیں جب ان کی بیوی نے دیکھا اتنے آدمی آ رہے ہیں میں نے پہلے ان کو کہا تھا اور انہوں نے یہی کام کر دیا تو یہ گسے دن کہا کہ آپ نے کیا کیا آپ کو پہلے کہا کہ میں نے ان کے کان میں کہا تھا اعلان انہوں نے کیا وہی جانے اور یا تھا جانے ہمارا کام ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بیوی سے کہنا کہ ہانڈی سے ڈکنا نہ اٹھائے اور آٹا جو ہے وہ پکانا شروع نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے آپ نے اپنے وائڈوں مبارک اس آٹے میں ملا دیا اور فرمایا اس آتے روٹی پکانے والی ہیں اور بھی بلوا لے محلے سے اور روٹی پکنی شروع ہوئی کھانا بٹنا شروع ہوا سارے لشکر نے کھا لیا نہ آٹا کم ہوا اور نہ ہانڈی میں سے کچھ نکلا ہانڈی بھی اتنی پوری کرنے کا مقصد سب یہ ہے کہ حضور کو بھوک بھی لگتی تھی حضور نے بھوک کی خاطر روزہ بھی توڑ دیا یعنی آپ گھر تشریف لائے تو اپنے نے سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے ان کا برکت ہے انہیں کہتے جی کچھ نہیں ہے تکالت بارہ ہوں یہ برکت ہی برکت ہے تو آپ نے فرمایا انی سائم ان میرا روزہ ہے ان دونوں نے بھی کہا آزواز متحرات میں بھی ہمارا بھی روزہ ہے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا کہ نامہ تو محفل جمی ہے اور وہ دونوں کھانا کھا رہی ہیں کسی کو ہدیہ بکری دی اور وہ انہوں نے روزہ توڑ دیا اور وہ کھانا شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیئر کیا اور آپ نے وہ الفاظ جنہوں نے قانون سازی کی کہ نسلی عبادت کا مالک جو ہے شخص کرنے والا وہ مالک ہوتا ہے اپنی عبادت کا چاہے اس کو توڑ دے تو اس کو میں نے توڑ دیا اس کے لیے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی آتی تھی کہ آ کے بوری نہیں آپ کے گھر میں ڈال جاتے تھے بھوک بھی آتی تھی پھاقا بھی ہوا آزاد متحرا سے پوچھا گیا تاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد پاس جب بھی کھانا آیا کھانا سامنے رکھا اور دے کے رونا شروع ہو گئے کھانا کیا ہوتا جب بھی آپ کے پاس ہم کھانا لاتے ہیں اچھا وہ گوشت وغیرہ ہوتا ہے تو آپ دے کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں بیٹا مجھے وہ اللہ کے رسول یاد آتے ہیں نیند نہیں آتی تھی آپ کو رات بھر بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے تھے اور آج یہ حال ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے کا اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو مشن سمجھ کے کیا آج وہ ہمارا پارٹ ٹائم ہے یعنی جو کر بھی رہے ہیں کل یہ بات کہ دو پرسینٹ کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم سمجھ کے کرتے ہیں جاب سمجھ کے فل ٹائم جاب سمجھ کے کوئی نہیں کرتا کچھ تعلقات کی وجہ سے کچھ نظم کے بندے ہوئے یہ اصل کام ہے ہمارا وہ قیامت کے دن معاملہ وہ نہ ہو وہ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا جو کام کرنے دنیا میں آئے تھے تم نظیر کھانا خراب تجھ سے وہی کام رہ گئے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب آمنے سامنے ہوں تو پتا چلے وہ تو صاحب جس کام کو کرنے آپ نے بھیجا تھا وہ تو ہم نے کیا ہی نہیں وہ تو آپ دیکھیں جا کے اسلام اسلام آباد آئی ٹین ٹو میں آئی ٹین نائن میں میرا پلازا وہ کوٹھی وہ فلاں جگہ وہ اتنے مربع زمین وہ گاڑی پجیرو وہ جناب لینڈ کروزر میں تو وہ بناتا رہا ہوں جس میں میرا جنازہ رکھ کے لائے تھے وہ قبر تک وہ کام تو میں کر کے نہیں آیا تو ہمیں جو کام کرنے بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے تو معمولی چیز نہیں اللہ نے گارنٹی دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ کیا ہے کہ آپ کی ادا ہو گئی یہ تین بار میدان عرفات میں یہ قربانی کہاں دیتے ہیں حج پر حج میں کیا کہہ دیتے ہیں وہی میدان ارفا ہے وہی جبل رحمت پر تو ہم جاتے ہیں لیکن ہمیں یاد ہے یہاں کسی نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرح کہا تھا اللہ محمد اللہ تو رہا ہے جو لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے وہ مشن ادا کر دیا اگرچہ اس کے لیے مجھے تین سال جیل کاٹنی پڑی اگرچہ اس کے لیے مجھے تائف کے بازاروں میں پتھر کھانے پڑے اگرچہ اس کے لیے مجھے اپنے دندان شہید کروانے پڑے اگرچہ اس کے لیے مجھے اپنی بیوی کے لیے تہمتیں برداشت کرنی پڑی اگرچہ اس کے لیے مجھے اپنی دو بیٹیوں کو گھر بیٹھے چلاگ دلوانی پڑی لیکن اللہ تیری رحمت اور تیری توفیق سے میں نے یہ کام آج پورا کر دیا ہے فائیو یہ بل اے شاہد الغائبہ جو تم نے یہاں موجود ہیں ان تک پہنچاؤ جو موجود نہیں ہے اور یہ ہینڈ اوور ٹیک اوور قیامت تک کے لیے اور نسل در نسل ہے یہ مشن قربانی مانگتا ہے وقت کی قربانی پرائرٹیز کی قربانی اور اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے یہ ای وی این والے جو ہیں یو اے ای میں بائڈ یہ ادارہ ہے جو بارہ گھنٹے نائن ٹو نائن کام کرتا ہے اور ہفتے میں چھ دن کام کرتا جمعرات والے دن بھی وہ ڈیوٹی پر صرف جمعے کو ڈیوٹی وہ چھٹی کرتے صبح نو سے رات نو بجے تک لگاتار کتنے کمیٹیڈ ہیں یار وہ لوگ اور کتنا کمیٹیڈ ہے یعنی اگر اپنی صحیح کو ناپنا اپنے ٹارگٹ کو دیکھنا کہ کتنا مشکل ٹارگٹ ہے تو یہ دیکھو جو تمہاری مخالف ٹیم ہے وہ کیا کر رہی ہے رات کو دو بجے بھی بندہ سوئے تو شیطان افسوس کرتا ہے کلیاں ملتا یار سو گیا پھر جب جاگتا رہتا کسی کی جیبت کروا لیتا کوئی جھوٹ بلوا لیتا ابھی لگا ہوا تو تھا کوئی ای میل دکھا دیتا گندی چیز کو یہ نہیں کہتا سکھ کر ہے جہاں چھٹی ہے بندہ ستا ہے نہیں جا کے آرام کریں نہیں کل یہ ملتا ہے تیرا وہ دشمن ہے کہ چوبیس گھنٹے جا اللہ کی کچھ چوبیس گھنٹے تیرے ساتھ جاگے گا اور تھکے گا بھی نہیں گلا بھی نہیں کرے گا کتنے نہیں ہے یار شیطان اور ملے گا کیا اس کو تو یہ سارا کر کے سر جتنے پہ پہلے پھر آخر ملے گا اس کو کیا آگ وہ آگ کے لیے کتنا کمیٹیڈ ہے کیوں اس لیے کہ تیرا دشمن ہے مگر تو اس کا دشمن نہیں ہے تو اس کو سجن سمجھتا ہے اس لیے میں ان شیتان الکم دن فتح سے جو سو ٹیک ہم ایز اس کو دشمن کی طرح لو دشمن میں دائیں کو کہتا تم دائیں کو چلتے ہو دشمن میں مشورہ دے تم سمجھتے اس میں میرا نقصان ہی ہوگا اس لیے کہ مشورہ دشمن کی طرف سے آیا کتنی محنت کرتے ہیں ٹی ویژن والے اس کے مقابلے میں ہم کیا وہ دو آ جائے پھیلانے میں بارہ گھنٹے سرو کرتے ہیں ہم دس منٹ کے لیے میٹنگ میں آ جاتے ہیں تو وہی مین کوئی نہیں ہے میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں بھائی بڑا ٹائم دیتے ہیں نا ہمیں تو پتا مار کے کام کرنا پڑے گا اس کو باقاعدہ ایک مشن سمجھ کے کام کرنا پڑے گا تب جا کے بات بنے گی دنیا ٹوٹ پڑی ہے تو عزیز میاں کہتا نا کوئی کہتا مٹی میں دباؤ اس کو کوئی کہتا آگ سے جلاؤ اس کو الغرض سب یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے مٹائے اس کو یہ ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو ہندو کہتے ہیں جلاؤ اس کو مسلمان کہتے ہیں دباؤ اس کو سب کا متمع نظر یہ ہے کہ نظروں سے دل کرو اس کو دنیا تل گئی ہے تمہیں مٹانے پہ اور اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں لیکن جو بھی کرنا ہے وہ کچھ نہ کچھ قربان کیے بغیر نہیں ہوگا اگر آپ ایک چیز کو مشن کے طور پر لیں گے تو پھر آپ کو اپنی بہت ساری ہابیز کو چھوڑنا پڑے گا بہت ساری ہو سکتا ہے لوگوں کو یہاں آنا جانا آپ کا کام ہو جائے دوست ناراض ہو جائیں گے یار آج کل آپ ہماری وزٹ نہیں کرتے کبھی سٹی سینٹر نہیں آتے آپ کو بتانا پڑے گا میرا کوئی اور کام نکلا بابا ملنے جلنے کے لیے بہت زندگی پڑی ہوئی ہے جنت میں اور کیا کرنا ہے آپ نے کوئی نمازیں پڑھنی ہیں کوئی روزے رکھنے ہیں کوئی منار جانا نوکری کرنے ہیں اور وہاں بیٹھ کے گپیں ہی مارنی ہے نا کتنی طویل زندگی ہے سارا کچھ ڈائری میں لکھ یار کہنا ڈائری قبر میں رکھ دینا وہاں پر ڈسکس کر لیں گے سارے معاملات بیٹھنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے جنت جمعے کے جمعے سارے یار اکٹھے ہوا کریں گے جمعہ بازار میں وہاں پر ان شاء اللہ تو جنتیں دور دور ہوں گی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا سمجھتے وہاں جنتیں اس طرح ہوں گی جیسے تمہاری جھکی ہے نہیں بابا تم دوسرے کی جنت کو اس طرح دیکھو گے جس طرح ستاروں کو دیکھتے ہو اپنی اپنا پلانٹ ہوگا اپنی اس میں جو ہے انڈیپینڈنٹ آپ کی نہ رہی ہوں گی ایسا نہیں کہ آپ نیچے پی رہے ہیں اوپر کو کپڑے دھو رہا ہے نہیں آپ کے سب کچھ اپنا ہوگا بے پردگی کا کوئی امکانات نہیں لیکن ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں جمعے کے جمعے آپ آزاد جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار آپ کو دیا کرے گا جمعے والے دن یہ بڑا اہم دن ہے جمعے والا دن تو وہاں ان شاء اللہ ماریں گے ہم لوگ سارے معاملات ڈسکس کریں گے اب تو بس دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم وہ کام کر دیں جس کے لیے ہمیں گن کر یہ سانسیں دی گئی ہیں وہ کام ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے والا ابھی میں جاپان گیا تھا میں نے وہاں دیکھا اتنی زرخیز زمین جاپان کی اگر وہاں محنت کی جائے ایک تو وہ قوم بڑی مہذب قوم دوسرا انتہائی غیر متاثر لوگ ہیں یعنی ان میں مذہبی تعصب کوئی نہیں جیسے ہندو کے اندر ہندوازم کا ہوگا یا عیسائیوں کے اندر ہوگا وہ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی ان کو راضی کر لے کنوینس کر لے اس کے ساتھ چلے جائیں گے عیسائی محنت کر رہے ہیں عیسائی ان کو لے کے جا رہے ہیں مسلمان محنت کریں گے اس طرح وہ آ جائیں وہ تو بالکل اس طرح نیوٹرل جس طرح ہوتا ہے نا آپ کا گیئر آپ جس طرح مرضیاں لگا لیں آپ چاہیں تو ریورس لگا لیں چاہیں تو آپ پانچواں گیئر لگا لیں وہ نیوٹرل ہیں اس وقت سات دن اللہ کی گائیں وہ قوم اگر مسلمان ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا جو ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ آپریشن ہو جائے گا ہمیشہ جب بھی بوسٹ ملا اسلام کو کوئی نئی قوم جڑی ہے بحثیت قوم کو بوسٹ ملا ترک ملے ہیں تو وہ ترکی کی خلافت عثمانی خلافت منگول ملے ہیں تو کہاں تک مغلوں نے حکومت کی ہے ہمارا معاملہ یہ کہ ہم مرنے تو نہیں دے رہے اسلام کو اتنا کام ہم نے چلایا گیا لیکن دوڑا ہم نہیں سکتے اس کو چلا ہم نہیں سکتے اس کو ایک صاحب ہم جو جاپان میں بتا رہے تھے کہ we are god of Islam چوکیدار ہوتا کے بعد جو کھڑا ہوتا وہ اندر سے نکلنے والے کو نہیں روکتا باہر سے آنے والے کو اندر نہیں جانے دیتا وہ کہتے ہیں we are guard of Islam ہم اسلام کے گارڈ ہیں باہر سے کسی کو اندر نہیں آنے دیتے ہمارے کام ایسے ہیں تو کوئی بندہ اندر نہ جائے بھائی ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے وہ کھا کے جب منہ میں لکما رکھتا ہے اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے باقی سارے دوست ہی لکما رکھ دیتے پتا چل کے مرچے تیز ہیں اور بندے کا رنگ بتا رہا ہے کہ اب نہیں کھانا بھائی ہمارے امال بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اندر نہیں آنا بھائی اندر دو نمبر یہ دوئیاں بنانے والے ٹھگ جھوٹ بولنے والے چیز جو ہے وہ دو نمبر اس کی اتنی تاریخ بیان کریں گے اتنی کہ اس کے لیفلٹ میں بھی نہیں لکھی ہوتی جس کے ساتھ ہوتا وہ لوگ اگر مل جائیں مجھے پیسے ملے وہاں سے مسجد دار الحکم سے نکلے تو سڑک پر پیسے ملے میں نے اٹھا کر جو وہاں کے ماضی میں ان کو دے دیے میرے ساتھ جا تھے ہم کہیں درس پہ جانا تھا تو انہوں نے وہ اونچی جگہ رہ دی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں جاپان میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جس کو کوئی چیز سڑک پر ملے کہیں پر ملے اور وہ اس کو اپنی جیب میں رکھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس کی ہے وہ یہ سوچتے کہ یہ میری نہیں ہے لازا میری جیب میں نہیں جانی چاہیے وہ وہیں اٹھا کے چابی بھی ہے کوئی بٹوا ہے کوئی اٹھا کے اونچی جگہ کہیں رکھ دیں گے جہاں سے نظر آئے تاکہ جس کی گری ہے وہ اگر دیکھتا ہوا آئے تو ان کا جب آپ کی کوئی چیز گر جائے تو آپ نیچے مت دیکھا کریں آپ اونچی جگہ دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ رکھی آپ کو مل جائے گی اگر زیادہ اویلیبل ہے تو پھر وہ پولیس کے پاس بھی جا کے جمع کروا دیتے ہیں لیکن یہ لوگ کبھی کوئی چیز اٹھا کے اپنی جیب میں نہیں وہ جو حکم ہے حرم میں آنا کہ کسی کی چیز مت اٹھاؤ وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے چیز میں نقص آ گیا وہ کینسل کروا دیں گے اس کو سکرائب کر دیں گے اس کو جھوٹی تعریف کر کے بیچیں گے نہیں آج تک جاپانی پر الزام نہیں لگا کہ انہوں دو نمبر مال کہیں بھیجا کر دیتے چوتھی دن وہی چیز پھر سڑک پر آ جاتی پوری پہ محنت کرنے کا میں نے دیکھا وہاں جو لوگ گئے ہیں وہ مزدور طبقہ لوگ گئے ہیں اور وہ چودہ چودہ گھنٹے یعنی بارہ گھنٹے تو اپنی فیکٹری میں کام کرتے ہیں دو چار گھنٹے آگے پیچھے بھی مل جائیں تو وہاں بھی وہ کام کر لیتے گھنٹوں میں ملتا ہے وہاں پہ پیسے ملتے ہیں گھنٹوں کے تو وہ گھنٹوں چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کر کے باقی بچتا کیا اس نے سونا دیا اس نے کھانا دیا اور تین چار نمازیں کٹھی پڑھنی ہیں نائنٹی نائن پرسینٹ جو لوگ مزدور طبقہ ہے وہ تین نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں زور اثر اور مغرب ایک سب سات سال سے کہتے ہیں ٹائم پر نماز نصیب نہیں ہوئی جوڑ کے پڑھتا ہوں اب انہوں نے اسلام کا کیا کام کرنا ہے یہاں پر یعنی اس طرح کا معاملہ ہو کہ ایک فل ٹائم لٹریچر ہو اور زیادہ محنت نہیں یہ تو چلے بیٹھے ہیں کیا آپ ان کو جب فضائل بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی یہ ہے اسلام کے اندر اس لیے کہ ماں باپ کی بہت بزتی ہوتی ہے فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں بچارے جب تک کما رہے ہیں بادشاہ ہیں جس دن کمائی بند ہوئی نہ بیٹا ساتھ رکھتا ہے نہ دماغ ساتھ رکھتا ہے سر پر آ جاتے ہیں ہوم لیس لوگ فٹ پاتھیں بھری ہوئی ہیں وہاں پہ جاپانیوں کی ہوم لیس جو سرکار تھوڑا بے بیٹی ہو پیپ لا کے ختم کر دیتے ہیں فٹپاتھ پر سوتے ہیں عیسائی چرچ جو تنظیمیں ہیں وہ ان میں بستر اور صبح کا ناشتہ تقسیم کرتی ہیں لہٰذا عیسائی بنا رہی ہیں انہیں بستروں کے زور پر رات کو مرتے رہتے ہیں اور ان کی ایمبولینس ان کو کھاتی رہتی ہیں پاتھوں سے جب انہیں بتایا گیا اسلام کے ماں باپ کا مقام ایک نظر دیکھو تو ایک حج کا سواب سو بار دیکھو تو گھر بیٹھے بغیر ٹکٹ کے بغیر قابل کے مقبول حج کا حساب ہم ہاں، چاہیں ہاں، گے کریں گے پتہ نہیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا قبول ہوگا نہیں ہوگا پلس رستے میں جو گاڑیاں ایک دوسرے کو گاڑی میں دیتے ہیں یا ڈیرے پر وہاں دیتے ہیں وہ اگر مائنس پلس کر کے کیا بچتے ہیں حاج میں سے جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو ایک صاحب آئے میرے پاس حاج کے بعد تو وہ رو رہے تھے کافلا لے کے گئے تھے مجھے کافی دن ہی بچاتے ہوئے اور میں نے کہا تو حاجیوں کا کیا بچا جن کو تم لے کر گئے تھے سارے تمہیں گاڑیاں دے رہے ہیں تم ان کے پیسے بھی کھا گئے ان کا حج بھی کھا گئے اتنا ان کو تنگ کیا کہ سارے جو بھی پلٹ کے جو بھی ملتا تھا تو میں نے کہا ان کا آپ نے کیا چھوڑا ہے ان سے پیسے بھی آپ نے لے لیے ان سے حج بھی آپ نے لے لی وہ حج آپ کو بچ گئے ہیں اگر پیسہ نہیں بچاتے تو ماں باپ کو ایک نگاہ پیار سے دیکھو مقبول آج کا تو آپ گھر بیٹھے لے لو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے چاہے انپارا یہ پڑی ہوئی ہے تو اس کا مسلمان ہوئے وہ جاپانی ہمارے ماں باپ کے فضائل سن کر او بلے بلے تو اس دین میں باقی کیا ہوگا جب ماں باپ کے لیے اتنی ان کی قربانیوں کا جو اتنا خیال رکھ رہا ہے اسلام تو وہ مزدوروں کے حقوق کا کتنا خیال رکھے گا پیسہ لگانے والے کے حقوق کا کتنا خیال رکھے گا انہیں صرف تھوڑا سا کلو چاہیے آئی کان کلک کر دو ہو جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس وقت اسلام کی پیاس ہے میں نے تو وہاں جا کے گلٹی فیل کیا کہ محنت کرنے کی جگہ تو یہ تھی ہم لگ گئے اپنے اپنے اس میں مشن میں وہاں ایک عبداللہ بھائی ہیں ان کو تیار کیا گیا ہے وہ ماشاء اللہ بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہے وائف بھی ان کی جو ہے وہ جاپان کی ہیں اب وہ وہاں پہ ماسٹر کر رہے ہیں سیریا میں میرے ساتھ انہوں نے آنا تھا تو وہ انشاءاللہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ میں نے یہی کام انشاءاللہ کرنا ہے اور وہ ڈگری وغیرہ لے کے تاکہ کوئی ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور اتھارٹی سے آدمی بات کر سکے چرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی سال کے بعد دے کے اور گوشت کھا کھلا کے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے وہ جو قربانی ہے وہ آئی کون ہے اس آئی کون کو جب کلک کریں گے تو قربانیوں کا پورا سلسلہ نکل کے آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے ہم اس والی کو تو دیکھتے ہیں پیچھے والی کو ہم فالو نہیں کرتے ہمیں تو یہ کہا گیا نا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے صرف یہ قربانی نہیں وہ آگ میں کودنا بھی غالباً منظر زیادی کا ایک اس کا وہ شیر ہے کہ اس دورے نا سزا میں کہ ہنستے ہیں سب خدا تیرا کمال یہ ہے کہ تو باں خدا رہے یعنی اس دور میں جب لوگ مسلمانوں پر ہنس ہی رہے نا اسلام پر ہنس رہے ہیں تو یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ تو خدا والا رہے خدا کا دامن نہ چھوڑے تو کہے کہ نہیں خدا ہے بے ساری دنیا کی یہ سیلاب جب تازہ تازہ کسی قوم قوم کوئی اٹھتی اور چڑھتی ہے دنیا پر تو یہ سیلاب آتا ہے جب انگریز چڑھے تھے تو اکبر آبادی نے یہی گلا کیا تھا نا رقیبوں نے رپٹ جا جا کے ہے تھانے میں اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اس زمانے میں بھی ایک جرم بن گیا تھا اب بھی یہی جرم ہے لیکن بہرحال کچھ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس جرم کا اقرار کیا اور اس اللہ کے لیے پھر انہوں نے جانے بھی دیے مال بھی لگایا ہے اور وقت نے ان کو پھر امام ثابت کیا ہے اپنے زمانے کے لوگوں نے امام کسی کو نہیں کہا امام ابو حنیفہ کو امام بعد میں لوگوں نے کہا ہے امام احمد ابن حمل کو امام بعد والوں نے کہا اس وقت کے لوگوں نے کوڑے مارے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امام بعد والوں نے کہا ہے تاریخ نے فیصلہ کیا کہ وہ امام ہیں ورنہ اپنی زندگی میں تو وہ بےچارے مشہور ہی رہے ہیں سولہ ایم پی لگا ہی رہا ان پر انہیں دعا کرنی پڑی حالانکہ بخاری میں انہوں نے جو حدیث کوٹ کی اس نے کہا کہ موت کی تمنا مت کرو لیکن اس بندے کو اتنا مجبور کیا گیا کہ جب ان کا جو دو عالم بھی تھا مفتی وہ صاحب جن کے یہاں انہوں نے پناہ لی تھی اس نے بھی یہ کہہ دیا یار دیکھو میں امیر کی مخالفت مول نہیں لے سکتا تم کوئی اور گھر دیکھو اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھائے کھائے پردردگار اب بس ہو گئی اب مجھے اپنے ہی پاس بلا لے اس بندے کو اس وقت میں یہ عادت تھی کفر کے خطرے لگے ان پر لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ شخص امام تھا وقت ثابت کرے گا کہ سید مودودی اپنے زمانے کا امام تھا اپنے دور والے میں کیا تھا لیکن ان کی محنت وہاں میں دیکھا مولانا کے کتابوں کے ترجمے میں ہوئے ہیں جاپانی میں اور اسلامک سرکل آف جاپان جو گراس روٹ تک کام کرتا ہے تین تنظیمیں وہاں پر بنی ایک کلچرل سینٹر ہے آف جاپان ہے اس کے جو کرتا درتا ہے حسین خان صاحب وہ بھی مولانا مودی مدھو نے اٹھتیس سال پہلے اس بندے کو بھیجا تھا وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے کہ جاپان میں کام کرو وہ جگہ کام کرنے والے لیکن وہ وہ کام نہیں کر سکے فیلڈ دوسرا ہے اسلامک سینٹر آف جاپان جو سوجے وغیرہ سے امداد لیتا ہے اور آگے پیچھے سے لیکن فیلڈ میں کام جو کر رہا ہے وہ اسلامک سرکل آف جاپان کر رہا ہے اور اس میں جمعیت کے لوگ رات دن لگے ہوئے ہیں گٹنے گٹنے برف پڑی ہوئی ہے مائنس تیرہ ٹیمپریچر ہے بستیوں میں ہم گئے ہیں آدھی آدھے مکان جو ہے وہ برف میں دبے ہوئے ہیں لیکن اندر یہ لوگ درس قرآن دے ہیں یعنی باہر زیر ہی نظر نہیں آتا کیا نام کہ یہاں کون جوتوں کے تلوے برف بن جاتے بندہ سلپ ہوتا لیکن اندر گئے ہیٹر لگا ہوا ہے اور بیس پچیس آدمی کو ایک سے آپ اندازہ کریں کہاں کہاں سے وہ آئے ہوں گے بیٹھے ہوئے لگے ہوئے مہنگے مہنگے انہوں نے یعنی منتری پاکستانی سات لاکھ ایک مہینے کا کرایہ یار مسلے کا ہمیں تو مزدور کی قدر نہیں ہے نا یہاں پر اس لیے کہ بہت زیادہ ہے مسلح جس میں مر کے بیس پچیس آدمی آتے ہیں سات سات لاکھ جن کرایا ان کا دینا پڑتا منتھلی بن کا یہ سار کا قدم بھی منتھلی ہے لیکن میں دیں گے وہ لوگ کس کی دعوت سے متاثر ہوں تو آپ لوگ کام کریں اپنی دلچسپیوں کی قربانی دیں یہ انشاءاللہ یہ بال بچہ یہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں اس کی محنت کرنی ہے نا کوئی انفسکم علیکم خود بھی بچو اولاد کو بھی بچاؤ اگر باپ گھر سویا ہوا اور بیٹا جو ہے وہ تھانے میں بند ہو تو رات کو نیند نہیں آتی چاہے گدا کتنا بھی آرام دے ہو تو جہنم میں ہو تو نیند آئے گی وہ جنت جنت رہے گی کوشش اولاد کو بھی یہ بتائیں کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ جنت میں چلو ہم یہاں کٹھے رہیں تاکہ جنت جنت بنے پھر وہاں پہ مسالہ سارا کچھ ہو جائے گا لیکن ایک یہاں تو سیکریفائز کرنا پڑے گا نا یہ دو چیزیں کبھی بھی ایک ہاتھ میں نہیں رہ سکتی آپ کو ایک نہ ایک چھوڑنی پڑے گی نہیں تو اسرائیل آ جائے گا اور وہی حال ہوگا جو بندر پکڑنے والے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ گھڑے میں ڈال دیتے نا کوئی چیز کھانے والی تو بندر اندر مٹھی ڈال لیتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اس کا منہ ہوتا ہے تنگ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ دور سے آ رہا ہے لیکن بندر کی اتنی عقل نہیں کہ میں مٹھی چھوڑ وہ کھینچتا ہے کھینچتا نہیں ہے اتنی عقل نہیں کہ میں چھوڑ دوں اس کو اور ہاتھ میں کال لوں وہ مٹھی نہیں کھولتا پکڑی چیز پکڑے رکھتا ہے اور شکاری کے ٹھنڈے میں آ جاتا ہے وہ پھر مار مار کے اس کو ڈنڈے سلامیاں دلواتا ہے اس کو بابو بن کے دکھاؤ اب صاحب ہم اس دنیا کو اسی طرح مٹھی پکڑ کے رکھیں گے اور اسرائیل میں آ جانا شکاری میں اور پھر جناب اس نے سلامیاں کروانی ہے ڈنڈے مار مار کے ہمیں تو بہتر نہیں کہ ہم دیکھیں ہماری مٹھی میں کیا ہے اور ہمیں کس چیز کو چھوڑنا ہے اور کس چیز کو رکھنا ہے یہ رویہ عادت بنا لیں آپ لاشعور میں یہ چیز چلی جائے کہ ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ سیکریفائی کرنا ہے وقت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے آپ کو فون چلا گیا میرا ذاتی کام تھا میں نے جی بال بنوانے سے کپڑے استری کروانے سے بھی کوئی اور ٹور تھا کوئی اور پروگرام تھا پاکستان کی شاپنگ کرنی ہے خون چلا گیا اسلامی نظم کی طرف سے مجھے میرا رب بلا رہا ہے یہ بال بھی سلامت رہے کل کٹوا لیں گے اگر زندہ رہے یہ کام بھی کل ہو جائے گا اس وقت میں بہانہ کر دینا بہت آسان ہے لیکن قیامت کے دن اس بہانے کو جسٹیفائی کرنا بہانہ وہ کرنا ہے ازر جس کو شریعت تسلیم کرتی ہے وہ وہ کہ قیامت کے دن جب تم رب کے سامنے کھڑے اور اس طرح دیکھ رہے جس طرح چودھری کے چاند کو دیکھتے ہیں اور اس وقت تمہارے سامنے وہ آئے اور تم اس عذر کو جسٹیفائی کر سکو عذر اس کو نہیں کہتے جس سے امیر راضی ہو جائے یا امیر کنوینس ہو جائے عذر اس کو کہتے ہیں شرعی جس سے رب کنوینس ہو جائے ہاں یہ عذر تھا واقع تم تمہیں نظم سے غائب رہنے کا حق تھا تو اس یہ پرائرٹیز اپنے سامنے رکھیں اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو الحمد للہ